كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں تین ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے تین ذمہ داریاں آسمانوں سے آئی ہیں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں قدم کے ذریعے قلم کے ذریعے دعا کے ذریعے ہمارا دین آگے بڑھنا چاہیے یہ تین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پہ رکھی دین سیکھنا دین پر چلنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرنا اچھا یہ کون کرے گا یہ وہ کرے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا کمزور ایمان والا نہیں کرے گا کمزور ایمان والا وہ ہیرا پھیری میں رہے گا اور مضبوط ایمان والا وہ قدم اٹھائے گا وہ لبیک پڑھ کر آگے بڑھے گا اور ایمان مضبوط کب ہوگا یہ تو بغیر قربانی کے ایمان مضبوط نہیں آج آدمی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو کاروبار آپ کا چلانا ہے تو اس کاروبار کے لیے آدمی محنت بغیر محنت کے کاروبار نہیں چلتا فیکٹری چلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ آدمی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر جو ہے وہ فیکٹری چلتی ہے دین کو تو اللہ نے بہت آسان کر دیا خاص طور سے ہمارے دین بہت آسان ہماری عمریں کتنی ساٹھ سال کی ستر سال کی لیکن بھاؤ ہمارا بہت بڑا دیا نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے حدیثوں میں اور گنا معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے یہ کرو گنا معاف یہ کرو گنا معاف یہ کرو گنا معاف نیکیا بڑھانے کے اسباب بہت بتائے بیوی کے منہ میں لقمہ دو سستے کا سوال اس کا مطلب یہ نہیں چوبیس گھنٹے لکمائی ہی دیتا رہے آپ لیکن فضیلت یہ بہن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساجد نبی وقاص کو کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تھی ساجد نبی وقاص کی مکہ مکرمہ میں دو مرتبہ بیمار ہوئے تھے ایک مکہ مکرمہ میں بھی بیمار ہوئے تھے ایک مدینہ منورہ بھی بیمار ہوئے تھے تو مکہ مکرمہ میں جو بیمار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے سعد نے نبی وقاص رو رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو حضرت دنیا سے جانے کا وقت ہے بیماری نے ڈیرا ڈال دیا ہے اور یہ ہے وہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مال صدقہ کروں آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مت کرو سب کا تھوڑا کرو تھوڑا کرو ایسا ویسے کرتے گئے اس پر آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال سب کا کرو گے تو تمہیں سواب ملے گا یہ بات نہیں ہے بیوی کے منہ میں لکمت دو گے اس پر بھی صدقے کا سواب ملے گا اللہ کو ہنسانے کے اسباب بتائے کہ اللہ کو ہنسا تو اللہ کیسے ہنسیں گے یوں کہ اللہ کو ہنسو تو اللہ تھوڑی ہنسیں گے تو حدیث فضیل سے بتائیں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں تبرانی رانی کے حدیث ہے آسمان کی طرف آدمی دیکھ کر خالی صرف اتنا کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کے تو اللہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا تو سال ہی کہتے تھے کہ اللہ کو ہنساؤ یہ آپس میں دوسرے کو کہتے تھے سلف سالی اور یہ حدیث ان کے سامنے تھی یہ حدیث چھپی ہوئی نہیں ہے یہ حدیث چھپی ہوئی نہیں کتابوں کے اندر تو کے وقت میں میاں جو ہے بیوی کو جگائے اور بیوی میاں کو جگائے تھکے ہوئے ہیں کبھی یہ تھکی ہوئی ہے کبھی یہ تھکا ہوا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرے حدیث شریف میں آتا ہے پانی کا چھڑکاؤ اور جگہ پانی کا چھڑکاؤ کا جملہ ہے بوتل مت ڈالنا ٹھنڈے پانی کی مطلب پورا محلہ جگ جائے گا یہ تو پانی کا چھڑکاؤ کرے وہ چھڑکاؤ کرنے پر اللہ مسکراتے تو دیکھو یہ دونوں ایک دوسروں کو جگا رہے ہیں یہ بیان ہے عرفات کے میدان میں اللہ مسکراتے ہیں اللہ کو ہنسی آتی ہے خوش ہوتے ہیں تو یہ فضیلت پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی ہمارے لیے پچھلی امتوں کے لیے پچھلی امتوں سے گنا ہو جاتے تھے تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا آج رات کو اس نے شراب پی ہے آج رات کو اس نے زنا کیا ہے آج رات کو اس نے چوری کی ہے اس زمانے میں اخبار نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے اخبار کیا ہوتے تھے صبح جو ہے وہ آدمی لوگ جو ہے گاؤں کا چکر لگاتے تھے صبح اور لوگ گھروں پہ دیکھتے تھے کہ آدمی نئی خبر سوچے تو دیکھ لیتے تھے ہاں آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا پچھلی امت میں یہ تھا اور اس امت میں ایپ پر پردہ ڈال دیا چوک ہو گئی پردہ بات معافی مانگو یہ فضیلت ہے یہ صرف اس امت کی فضیلت ہے پچھلی امتوں کی نہیں رمضان کا مہینہ دیا یہ سمت کی فضیلت ہے یہ نماز پڑھنے کی ترتیب تھی امام وغیرہ کی یہ سنت کی فضیلت ہے قرآن دے دیا یہ سنت کی فضیلت ہے چلو قرآن پڑھو فرشتے قرآن نہیں پڑھتے خالی جمری قرآن پڑھتے ہیں اکثر علماء کا قول یہ کہ فرشتے قرآن سنتے ہیں آئیں گے جب قرآن پڑھو تو بھاگے بھاگے فرشتے آ جائیں گے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا تو ہرجیت میں قرآن پڑھے گا تو فرشتہ اپنے منہ کو اس کے منہ سے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ مزہ آ رہا ہے اور پڑھ اور پڑھ جب وہ پڑھ نہیں سکتا وہ سنتا ہے وہ نور لیتا ہے اب سبحان اللہ پڑھو فرشتہ آئے گا جیسے بیان ہو رہا ہے فرشتہ آئے گا لیکن مسمہ نہیں لگائے گا تو فرشتے موجود ہیں تو سے منہ نہیں لگائیں گے ذکر کرو ذکر کے مجلس ہوگی تو فرشتے آئیں گے لیکن سے منہ نہیں لگائیں گے لیکن قرآن پڑھیں گے تو منہ سے منہ لگائیں گے اور بھاگے بھاگے آئیں گے آؤ قرآن پڑھو قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن یہ فضائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تو حضور کو اس امت سے شفقت تھی ہم سے حضور کو محبت تھی ہم حضور کے بھائی ہیں اور اس امت کی عورتیں یہ حضور کی پہنے ہیں خود حضور نے ہمیں اپنا بھائی بنایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنایا یہ حضور کے بھائی ہیں ہم سارے کے سارے صحابہ کے روحانی بیٹے خود اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تشریف لائے تو آپ نے ایک مرتبہ صدیق اکبر سے کہا کہ وہ مگر آج تو میرا ارادہ ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری میں چاہتا ہوں کہ شہداء اور حج کی ملاقات تو صدیق اکبر نے حضرت عمر نے سب نے نظام بنایا تو حد پہاڑ کے نیچے ان کی قبریں ہیں حضرت حمزہ وغیرہ تشریف لے اور تشریف لے جا کر وہاں جا کر یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں میں تمہارے پاس آنے والا ہوں یہ جملہ کہا اور تمہاری میری ملاقات کو قریب میں ہونے والی اور صحابہ سے کہا کہ میرے میرے جانے کی تیاری ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد تم زیادہ ٹینشن مت لینا تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوئی تو جب واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا میری ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے میری صاحب مجھے حضرت بتائیے کیا تمنا ہے جب میں میرے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں صحابہ نے فرمایا کہ کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا اللہ بل اصحابی تم میرے صحابہ ہو تو آپ کے بھائی کون ہیں کہ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میری بات پر لگتے کہیں گے جیسے ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حدیث سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں درش شریف یہ محبت پچھلی امتوں کے ساتھ یہ باتیں نہیں پچھلی امتوں میں نبی آتا تھا ان کو ترغیب دیتا تھا بات کرتا تھا بات کر کے ان کو جو مسلمان ہوئے ہو گیا بعد میں جو عمر بنا کے چلا جاتا تھا اللہ تعالیٰ لکھ لیتا تھا کہ اس اس نبی کے اتنے امتی ہیں کسی کے ہزار کسی کے دو ہزار کسی کے لاکھ کسی کے پانچ لاکھ حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں کہا وما امن معه اللہ کلی بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے لیکن ہمارے ساتھ خصوصی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہتے وی آئی پی کہ انتقال کا وقت قریب ہے یہ اس امت کی خصوصیت بتا رہا ہوں کہ انتقال کا وقت قریب ہے اور حضرت جبریل رائے اور آہستہ سے کہا کہ حضرت پوری ٹیم آ گئی ہے باہر حضرت اسرائیل فرشتے سب آ گئے ہیں بس میں اجازت لینے آیا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ٹیم کو آڈر کروں وہ آوے اور آپ کی کو ہم لے جائیں تو آپ نے فرمایا میں رفیق اعلیٰ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے شرط لگا رہے کیا شرط لگا رہے ہیں کہ ایک بات کا خلاصہ ہونا چاہیے انتقال پر یہ بات کا خلاصہ کروا رہے ہیں دوسروں میں آتا ہے کمرے میں کوئی نہیں حضور صلی اور حدود صرف اور حضرت جیوری ہے کہ مجھے ایک بات کا ٹینشن ہے میں ایک بات کا خلاصہ کروانا چاہتا ہوں تو حضرت جبریل نے کہا حضرت بتائیے یہ فرمایا میں اللہ سے ملنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوں لیکن یہ بتائیے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ محبت یہ نہیں کہا میری عائشہ کا کیا ہوگا میری فاطمہ کا کیا ہوگا میری میمونہ کا کیا ہوگا میری بچیوں کا کیا ہوگا میرے نوازوں کا کیا ہوگا یہ جملہ نہیں کہا میری امت یہ بھی نہیں کہا ابو بکر عمر کا کیا ہوگا یہ محبت ہے شفقت ہے تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ حضرت میں کچھ کراتا ہوں اللہ کو تو معلوم ہے کئی باتیں ہو رہی ہیں فوراً حضرت جبریل آسمانوں پر آئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا تو اللہ نے کیا جواب دیا جبریل نبی جی سے سلام کہو میرا اور یہ کہو امت کا ٹینشن نہ لو امت کا غم نہ کرو آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا کتنی بڑی چیز ہے وعدہ ہو رہا آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا یہ خصوصیت ہے کسی نبی کے بارے میں یہ میٹر نہیں ملی کہ کسی نبی کے بارے میں یہ چیز نہیں ملی اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا جب حضرت جبریل آئے تو حضرت جبریل نے خوشخبری سنائی آپ نے فرمایا بس بس میں خوش ہو گیا میں خوش میں خوش ہو گیا خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انتقال سے پہلے تین بیان کیے ہیں ایک بیان خواص میں کیا قرآن میں ایک بیان عوام میں کیا عام مجمے میں اور ایک بیان عورتوں میں کیا یہ تین بیان حدیثوں میں ملتے ہیں اپنے انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بیان کیے تو تینوں بیانوں میں اب اردو سراج میں اشارہ کرتے رہے بھائی دیکھو میرے بعد آنے والے بھی میرا بھائی ہیں ان کو میرا سلام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا میرے بھائی کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے اس لیے اچھا صرف امت پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مسجد نبی میں آسانی کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو کہ مسجد نبوی میں حضور نے ازانی کی ہاں غزوات جو ہوتے تھے جیسے غزبہ میں چلے گئے کسی جگہ تو وہاں دی لیکن مسجد نبوی میں صحابہ کہتے تھے حضرت اذان تو بڑی بڑی تبلیغ ہے نا دعوت تامہ ہے آپ گے بلال کہتا عبداللہ ابن مکتوم دیں گے فلاں دے گا نہیں کبھی کبھی صاحب کہتے تھے کہ نمک پڑھاتے تھے اذان نہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان کیوں نہیں دی کبھی بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اذان کیوں نہیں دی تو پوکار نے لکھا ہے کہ فرماتے تھے کہ کہ نبی اگر کسی کو بلائے تو میں کام نماز پڑھ رہے تھے حضور نے اندر سے کہا تار یا وہ وہ بھائی آ جاؤ تو عبید نے کہا نماز پڑھ رہے تھے تو عبید نے کہا نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا لما تو آپ خر تیا عبئی عبئی آنے میں دیر کیوں کی اچھا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی اما کرا تو حاضر لایا یا مستجیب اللہ رسول اللہ رسول بولا ہے فوراً آ جاؤ تو رعایت نہیں فردہ دے دی کہ میں اذان دوں اور میں کہوں ہری عال فلاح ہری عال صلاح اور اگر کوئی غفلت کی وجہ سے مسجد میں نہ آیا وہ تو تباہ برباد ہو جائے گا اس سے اچھا ہے کہ میں اذان بدوں یہ شب تک اس امت پر اس لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے جنت میں داخل ہونے کے اسباب بہت بتائے اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے سبحان اللہ نبی ہم سو مرتبہ پڑھ لو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیچے ملی سمندر کی جھاگ کے برابر گنا ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے اور ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی کہ آدمی اگر پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا آپ کہو تو میں آپ کو پڑھوا لوں بھائی تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں پڑھوا دوں پٹن والوں پڑھوا دوں پڑھو میرے ساتھ رب بنا نہ سی والے والی دیا مینا یوم یقوم الحساب کروڑ مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ جسے سے بڑی اس کے اکاؤنٹ میں جتنے مسلمان ہیں اس وقت میں یہ میں احتیاط کے ساتھ اس وقت کا جملہ کہہ رہا ورنہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد جنات مرد ہوتے آئیں گے ان سب کے برابر بات تو یہ بھی لکھا ہے اور بات میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنے جنات مسلمان ہوں گے مرد لیکن میں کم کرتے کرتے کرتے سمجھ گئے احتیاط کے ساتھ کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی صحیح حدیث ہے آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو جس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اتفاق العلماء سارے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح یہ اسباب بتائیں ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو حج کا سوال بیوی سوالی رقمات کا سوال میاں بیوی دونوں مسافر کریں شریف میں آتے مسافر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پانی کا نل کھولو تو پانی میں سے پانی کا دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ گرتا ہے ایسے نہیں ہے پیر کو گنا گھڑتے ہیں لو نماز کے لیے ہم آتے ہیں یہ فضل کی فضل لیتے ہیں حدیث میں موجود ہے میں نے اس کی پی ایچ ڈی کی ہے پی ایچ ڈی سمجھ گئے پی ایچ ڈی میں نے اس کتابیں لکھی ہیں جو آدمی جو لکھتا ہے اس کو محفوظ ہو جاتی ہے پی ایچ ڈی سارے علماء سے کیونکہ ہمارا تعلق عربی علماء سے زیادہ ہے ہمارے یہاں تو رکو ایوریج چل جاتی ہے ہندوستان پاکستان میں تھوڑا کمزور تھوڑا یہ گاڑی نکل جاتی ہے چل کیا نہیں چلتی وہ تو ہم میں سبق بھیجتے ہیں ہمارا عربی سبق جو چلتا ہے آرگو میں کوئی بھی معمولی سے ایک جملہ بھی اگر آگے پیچھے ہوا تو سب علما کے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہندوستان والے بیچارے جو ہے وہ جے کر دیں وہ نبھا لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بات یہ فضیلت بیان کی ردو وسلم نے سب کے لیے خالی عربوں کے لیے نہیں ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے چالیس سال کی عمر ہو جائے ایمان کا کام کرتے کرتے دین کا کام کرتے کرتے چالیس سال کی عمر ہو گئی تو اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آسمان پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہو گئی دین کا کام کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھاتے پڑھاتے مسجد تو اللہ تعالی اعلان کرتے ہیں تین بیماریوں سے اسے نجات دو مجنون نہیں ہوگا جزام کی بیماری نہیں ہوگی برف کی بیماری نہیں ہوگی گوشت جو گل گرتا ہے وہ نہیں ہوگا سفید داغ کی بیماری نہیں ہوگی چالیس سال پر اس کو ریٹ ملتا ہے مومن کو ہٹ ایجا بالا الگ خمسی پچاس کو پہنچا تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر پچاس سال کی ہو گئی ہا شیبو حساب یسیرا اس کا حساب کتاب آسان لینا اور آسان سے کیا مطلب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ یوں نام عمل دیکھیں گے اور سامنے والے بھی دیکھیں گے نام عمل یوں دیکھیں گے اور سامنے والے بھی یوں دیکھیں گے ایک برف یوں الٹا ایک یوں پلٹا اور کہیں گے پکڑ جبریل جنت داخل کر دے یہ حساب یسیر فصو بھائی ہاتھ حساب یسیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ حاصل حساب یسیرا یہ پچاس سال کا ہو گیا ساٹھ سال کی عمر ہوئی تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی اسے مسجد میں آنے کی توفیق دو اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ چلو مسجد میں کونا پکڑ لو ساٹھ سال ہو گئے کسی زمانے میں چالیس سال کی عمر ہو جاتی تھی تو سلف ہی کا معمول ہوتا تھا مسجد کا کونا پکڑ لیتے تھے بیٹھ جاتے تھے چالیس سال ہو گئے اب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے لیکن ہمارے ماحول میں چالیس سال میں تو جوانی شروع ہوتی ہے اور پچاس سال میں اور جوان بنتا ہے ساٹھ سال میں اور جوان بنتا ہے یعنی جو جو عمر بڑھتی ہے تو اس کی نسلیں بڑھتے جاتے ہیں اور وہاں کہ چالیس سال میں مسجد میں آ جاتے تھے اب دیکھو چالیس سال مسجد میں اپنا گھر پر گئے تو ضرورت تھی پوری کے بعد میں آ تو یہ حدیث میں کیا کہ ساٹھ سال کی عمر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں جماعت میں جانے کی تین دن لگانے کی قرآن پڑھنے کی نماز پڑھنے کی تہذیب پڑھنے کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی اب ستر سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر ستر سال کی ہو گئی اے فرشتو اعلان کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اسی سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں کہ آج میرے بندے کی عمر اسی سال کی ہو گئی اس کے سارے گنا مٹا دو خالی نیکیاں باقی رکھو ولا سب نبے سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میرے بندے کی عمر نبے سال کی ہو گئی ہاگا اسیر اللہ فی الارض یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں اس کے گناہ معاف کرو اور میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال سے شروع کیا نبے سال پر ختم کیا سو سال میں حضور نے نہیں فرمایا یہ حدیث یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور اس کے سارے حوالے میری کتاب کی گھر موتی میں دیکھ لینا پہلی جلد میں چونکہ شروع میں میں نے لکھی ہے پہلی جلد اب تو بارہ جلد آ گئی آپ لوگوں کو نصیحت کرنا کہ بکھرے موتی بارہویں جلد علماء ضرور پڑھیں بارہویں جلد باقی عوام کے لیے چھوڑ دو لیکن ہمارے علماء جو کام کو لے کر چلنے والے ہیں جو اپنے یعنی مقتدا شمار ہوتے ہیں وہ بارہویں جلد ضرور پڑے اس میں میں نے لکھا ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کوئی لکھی صرف قرآن سے میں نے استعمال کیے ہیں یعنی اپنی طرف سے نہیں کیے قرآن کیا کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بکھرے موتی جلد بارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی عربوں نے بہت کہا کہ اس کا ترجمہ ہو جائے عربی میں لیکن اب ہمارے پاس اب ہماری اتنی ہمت رہی اب ہماری ہمت نہیں تو نبے سال تک حضور نے فرمایا اب دوسرے حدیث کا ٹکڑا اس کا یہ ابھی حدیث کہہ رہا ہوں اس کا تعلق یہ حدیث سے نہیں ہے آپ نے فرمایا کبھی نہ کبھی تو انتقال ہوگا آدمی کا سو سال میں ہوا پچانوے سال میں ہوا ایک سو پانچ سال میں ہوا ایک سو دس سال میں ہوا جب یہ مر مرا کر قبر میں زیادہ چلا جاتا ہے تو تو فرشتے پوچھتے ہیں ہر انسان کو جو محافظ فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں یہ تو مرمرا کر آ گیا ہمیں آسمان کو ڈیوٹی لگا دیجیے ہماری اللہ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے اللہ پاک زمین پہ لگا دیجیے کہیں نہیں تو زمین بھی بھری ہوئی ہے تو اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ یہ لگاتے ہیں یہ مرد مومن کی قبر پر جاؤ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قیامت تک پڑھتے رہو اس کی جتنی نیکیاں بنیں گی یہ مرد مومن کے حساب سے جائیں گی یہ ریٹ بتایا اس امت کا اسی لیے علما نے لکھا ہے کہ اس امت میں آ کر کوئی جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا کہ امت میں آیا جہنم میں چلا جائے چیز ہو گئی معافی مانگ لو حدیث شریف میں آتا ہے باہر ایک بندے سے گنا ہوا ندا آئی دل میں بھائی مجھ سے گنا ہو گیا بول لیا کر لی کسی کو پریشان کر دیا ہو گیا تو ندامت آئی تو ندامت کے بعد خالی اتنا جملہ کہتا ہے اے اللہ کہنا اسے کیا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے کا جملہ ابھی نہیں کہہ رہا صرف اتنا جملہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو اللہ فوراً کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا یہ معافی کے اسباب بتائے میں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے تین سو تیرہ حدیث جمع کی یہ کرو گنا معاف یہ کرو گنا معاف یہ کرو گنا معاف یہ کرو گنا معاف اتنی مفرت کے اسباب کسی امت میں نہیں ایک لڑکی آئی ہم جب ہریرا کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب ہریرا کے زمانے میں نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور ابو سے تو معروف تھے لوگ ان سے حدیث پوچھتے تھے مسئلے پوچھتے تھے تو رات کے وقت میں یہ لڑکی پہنچی حد ابو ہرے کے مکان پر اور دستک دی ابو ہوا نے کہا رات کے وقت میں کون آیا میرے دروازے پر رات کا وقت کون آیا دروازہ کھولا تو ایک کھڑی ہے اور ایک جملہ کہہ بن تشریف بن تل کریم شریف کی بیٹی ہوں کریم کی بیٹی ہوں متحجبہ متنقبہ حجاب کے ساتھ تو اب کا نے کہا کیا پوچھنا چاہتی ہوں بتاؤ تو اس نے کہا وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں لیکن میرا نام مت پوچھنا میرا آتا پتا مت پوچھنا میں کون سے قبیلے کی ہوں یہ مت پوچھنا کہ میں کون سے قبیلے کی مت پوچھنا مجھے خالی ہاں نہ کا جواب دے دینا ہاں یا نہ اب کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یعنی آپ کی حیاتی میں ایک قصہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے کہا مجھ سے دو بڑے بڑے گنا ہو گئے ہیں ایک زنا ایک قتل جوانی کے جذبے میں آ کے زنا ہو گیا ہمیں ٹھہر گیا شرم کی وجہ سے بچے کو میں نے قتل بچہ پیدا ہو گیا میں نے بچے کو قتل کر دیا اور ہر پہاڑ پر وہ بچے کو میں نے پھینک دیا دو گنا ہو گئے نا زنا اور قتل ہلی سبیل یہ مسئلہ پوچھ رہی ہلی من سبیل کوئی میری معافی کی شکل ہے تو ابو ہریرا بہت غصہ ہوں من انتے تو کون ہے کون سے قبیلے کی ہے اس لڑکی نے فوراً کہا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا میرا نام مت پوچھنا میرا آتا پتا مت پوچھنا میرا گھر مت پوچھنا کچھ مت پوچھنا مجھے تو خالی ہانا کا جواب دے دو نے جواب دیا لئے سال کے من سبیل انت نار جہنم تیرے واضح تو کوئی شکل نہیں جہنم میں جلے گی جا فرفات بس رہا السما آسمان کی طرف دیکھی ایک ندامت کا آنسو بہایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہل خلق تنی لنار یہ میرا حسن جمال مالدار تھی یہ میرا حسن جمال یہ میرا مال و منال کیا جہنم میں جائے گا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا یہ کہہ کر وہ لڑکی وہ اور جو روتی ہوئی چلی گئی ہو رہے نے دروازہ بند کر دیا فجر کی نماز کے لیے اب ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیجیے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مختلف کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ابو ہریرا سامنے سے آ گئے آپ نے فرمایا ابو ہریرا کچھ کہو گے فرمایا ہاں تو بتاؤ کیا کہتے حضرت رات کو جو ہے یہاں ایک عورت آئی تھی اور یہ سوال کر گئی آپ سنتے رہے جب پورا سن چکے تو آپ نے کھٹ سے جواب دیا کہ مفتی صاحب کیا فتوا دیا آپ نے آپ نے فتوا کیا دیا سمجھ گئے آپ نے اس کو جواب کیا دیا تب ہو رہا رہنے کا کہ میں نے اسے کہا لے سلے کے سبیل سبھی بھی ناری جہنم تیری ماضی میں کوئی شکل نہیں تو جہنم میں جلی گی بس اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا متغیر ہو گیا اختہ تجابہ ہو رہا اخلا تجابہ ہو رہا یہ سنت پر شفقت ہے اختہ تجابہ ہو رہا اختہ تجابہ ہو رہا اے ابو ہو رہا تو نے بہت غلط جواب دیا اب رہا کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ حضور نے کہا اختہ طیبہ ہو رہا اختہ طیبہ ہو رہا تو مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلی جائے اور کہیں میں جہنم میں نہ چلا جائے معاملہ کہیں الٹا نہ ہو جائے تو میں نے حضور صلی سے کہا کہ حضرت مسرف ہو گئی آپ نے کہا کہ میں جب موجود تھا کیا ارے موجود نہیں نہ کو تمہارے سامنے موجود ہوں تو آپ نے میری طرف متوجہ بھی نہیں کیا یعنی مجھ سے پوچھ لیتے پھر میں ابھی جواب نہیں دیتا میں کل جواب دوں گا اتنا نہیں کر سکتے تھے لیکن تمہیں شوق جواب دینے کا میں جب موجود ہوں تو آپ نے میری طرف کوئی تحویل نہیں کی اس کی اگر غلطی ہوگی اس کا کیا جواب ہے تو آپ کیا جواب دے رہے یہ فرمایا کہ ابو ہو رہا وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی سوال کرنے کے لیے اور رو رہی تھی اور اس کا ثواب اور اس کے آنسو عرصے سے ٹکرا رہے تھے اور جبریل میرے دروازے پر جواب لے کر آیا تھا وہ کھڑی ہے تیرے دروازے پر سوال کر رہی اور جبریل میرے دروازے پر کھڑا ہے جواب دے کر جواب لے کر آیا اب ہو رہے اپنی آنکھیں نیچے کی ہوئے گھبرا ہیں آج پکڑا گیا یہ ہوتا ہے کہ آج پکڑا گیا جواب دینے گئے تھے لیکن یہ ہوا الٹا اسے یہ کی کتابوں میں کہیں پر بھی اس لڑکی کا نام نہیں ملتا جو بھی قصہ لکھے گا میں نے میری کتاب لکھ رہی ہے بھی لکھا ہے میں نے بھی کیا لکھا ہے اب وہ ہر رہے والی عورت کا قصہ کہ اس نے کہا تھا نا آدر ابے نے ستا کیا آدرشت بہنی ابے نے ستا تو میرے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے اللہ مجھے جانتا ہے میں اس کو جانتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تیرے دروازے پر کھڑی تھی اور جبریل اس کا جواب لے کر میرے دروازے پر کھڑا تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس وقت میں تو جبریل بھی آتے ہوئے وقت کا خیال رکھتے تھے یہ نہیں ایک دم سوئے ہوئے ہیں تھے لے کر آ جاتے ایسا نہیں ہوتا وقت کا خیال رکھتے تھے کہ وہ جاگنے کا وقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کا وقت ہے ایک دم گہری نیند میں سے نہیں اٹھاتے گہری نیند میں اخترا ہاں حضرت کہ یہاں میں قرآن بہت اترتا تھا لیکن اب ابل اللہ میں اصل ابل اللہ میں کہ جب ادھر بھی سوئے نہیں ہیں لیکن گہرے سو جاتے تھے تو بہت بہت ہی اکرام اور احترام کا معاملہ کیا جاتا تھا جب گھبرا گئے کہ بیچ رات میں جبریل کیسے آ گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پڑھ کے سنائی من تاب و آمنا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما توبہ کر لے اچھے امال کر لے تو اس کے گناہ خالی ہم معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو نیتوں سے بدل دیں گے ہم اب ہو رہا کہتا ہے کہ میں نے تو سوال جواب سن لیا اب میں بھاگا اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے زہر تک وہ عورت نہیں ملی اثر تک نہیں ملی مغرب تک نہیں ملی عشاء تک نہیں ملی مسجد نبی میں نماز کے لیے آتا تھا لیکن اخیر میں پڑھتا تھا کیونکہ پہلے سب میں پڑھوں گا تو حضور پوچھیں گے کہ ہر مجب تھا پہلے سب میں پڑھوں گا تو حضور پوچھیں گے ہر مجب تھا وہ ملی صاحب اللہ والے کہتے تھے کہ کبھی کبھی جو وصولی کر لیتا ہے تو اس کو آخر سب میں جانا پڑتا ہے جیسے وہ ہر رہا تھا سب میں جانا پڑتا ہے ہاں، پہلے سب کا آدمی لیکن حضور پوچھیں گے اور کتنے دن میں حضور پوچھیں گے بولے لہر میں نہیں ملی اب مجھے پیچھے نماز پڑتا اور حضور سے کے بچا کر مسجد سے نکل جاتا اور رضو سال سے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے لیکن حضور کو معلوم تھا کہ یہ میرے سامنے میٹر چاہیے عشاء کی نماز میں ابو ہرے رہا ہے تک تو ملی نہیں عشاء تک تو ملی اب ہرے رہا پہلے سب میں جب اردو میں بیٹھے نماز پڑھا کر تو فوراً آپ نے پوچھا حل وجد کہا اب ہو رہا کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا کہ ملی میں نے کہا تو نہیں ملی جہاں میں نے کہا نہیں ملی تو اردو ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے میں نے کہا لو اور پھنسا فکر ہونا کہ سال میں اگر میں مر گیا تو کہاں جاؤں گا دوسرے کے ناراض رہے میں مر گیا تو کہاں جاؤں گا اب گزشتہ رات تو اس کو میری ضرورت نہیں یہ رات مجھے اس کی ضرورت ہے سارے مزے میں کرتا تھا اللہ وہ مل جا رہے مل جا رہے تھا کہ میری جان چھوٹے میں جواب دے دوں اس کو مطلب اس کو مدینہ میں تو کوئی جانتا نہیں اگر گھر کا پتا ہوتا یا کوئی نام معلوم ہوتا تو جا کر آدمی بھائی کو کہہ دیتا تیری بہن کو بتا دینا باپ کو کہہ دیتا تیری بیٹی کو بتا دینا تو جانتا تو نہیں تھا میں رات گھر آیا کروٹیں لیتا رہا نیند آتی نہیں تھی ٹینشن میں آدمی کو ٹینشن میں تو نیند نہیں آتی اچانک جو ہے رات کا دروازہ کسی نے تو میں اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد آ گئی دروازہ کھولا تو وہی کھڑی تھی ارے آپا صبح سے لے کر میں ڈھونڈ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ میرے دروازے پر پانچ مرتبہ آئے ہیں چھوٹا چھوٹا تھا تھا تھا گاؤں نا بھائی پانچ ہر دروازے پر جاتے تھے ارے موجود ہے جس طرح آپ کو مجھ سے سوال کیا مستق کیا وہ موجود ہے وہ موجود ہے تو گھر میں سے جواب آتا تھا موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے تو اس نے کہا میرے دروازے پر پانچ مرتبہ آئے آپ لیکن میں کیسے کہوں میں گھر میں رہتی ہوں ہا گا ست ربئی مبئی نتار میرے میرے الگ معاملہ ہے اب ہو رہا ہے پہلے مجھے معاف کر دو میں نے غلط جواب دیا صحیح جواب آپ کا یہ ہے فوراً اس نے اللہ کا شکر ادا کیا آسمان کی طرف دیکھا اللہ تیرا شکر ہے لیکن اب ہو رہا تو ذریعہ بنا میرے گناہوں کی معافی کا جہنم سے آزادی کا مالدار عورت تھی اس کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے چاندی کے جو چاندی کے کنگن نکالے اور ابو ہریرا کو ہدیہ دیا یہ ہڈیا دیا اور صرف اس کے ساتھ غلام اور باندیاں تھی اور غلام اور باندیوں کو کہا اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا میں تم کو غلام بنے سے اور باندی بنے سے آزاد کر رہی ہوں تو یہ شفقت اونچے اخلاق بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے جتنے اونچے اخلاق ہوں گے لوگوں پر شفقت ہوگی اتنا لوگ ہم سے جڑیں گے اور اگر بد اخلاقی ہوئی لوگ بھاگیں گے نفاق جو ہے یہ بد اخلاقی کا نام ہے اور اخلاق تو اس میں شفقت سب پر شفقت سب پر شفقت سارا نام کی ایک لڑکی سے مکہ مکرمہ میں حدیثوں میں آتا ہے وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی زمانہ جاہلیت میں یہ اتفاق سے مدینہ منورہ آ گئی فتح مکہ سے پہلے اب جب مدینہ منور آئی تو پورے مدینہ میں چرچے ہونے لگے بھائی کچھ سنا نہ وہ سارا آئی ہے اب ہر آدمی سارا تو پہچانتا تھا کیوں کہ گانا سننے جاتے تھے صحابہ بھی جاتے تھے زمانے جاری تھے ٹپ دیتے تھے جب اسلام نہیں آیا تھا تو سب جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر بھی آواز پڑتی تھی تو حضور پوچھتے تھے نہیں حرم کے قریب جو اس کا خیمہ تھا کالے کے قریب وہ جو مجھے وہ بجا کر گانا گاتی تھی تو لوگوں نے لوگ باتیں کرنے لگے ارے بھائی کچھ سنا تھا نا یہ کہ ایسی خبر آئی ہے کہ سارا مدینہ میں آئی ہے سارا ارے یہاں کیوں آئی اب ظاہر پرانی عادت تازہ ہوتی ہے زمانے چاہیں ماؤں تک بات پہنچی تو ماؤں نے صلی اللہ سے کہا کہ حضرت کو سنا آپ نے ہم حضرت وہ سارا مدینہ میں ہے اچھا سارا کیوں ہی مدینہ میں یہ سارا کا کیا تعلق تو ماؤں نے کہا حضرت یہ تو ہمیں پتا نہیں لیکن ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ سارا آئی تو آپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی اڈا نہ کھول دے گانے کا تو اڈا میں کھول لے مجھے ڈر لگ رہا خیر بات آئی آئی نہیں ہو گئی اب روایت میں یہ کہ ایک دو دن کے بعد یہ سارا مسجد نبی میں آ گئی سب بیٹھے ہوئے اور آ کر جو کھڑی ہو گئی سامنے پردہ پردہ کر کے جو زمانے کا پردہ ہوتا تھا صحابہ نے دیکھا تو صحابہ تو پہچان نہیں تھے زندگی کا اکثر رشتہ گانے سنے ہیں وہاں مکہ میں زمانے جا رہی تھے اور پیسے بہت دیے تو صحابہ نے نگاہیں نیچے کر لی تو صحابہ مسکرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ہو سارا خیریت تو ذرا زور سے کہا چونکہ دروازے پر کھڑی تھی جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نہ ہو دروازے پر کوئی ہو تو میں زور سے بولوں گا مجمے میں نہیں آئی وہاں کھڑی رہی تو آپ نے بتنا ہے سارا خیر فسکت خاموش نہیں اب جب آپ نے زور سے کہا سارا خیریت کو تو وہ آواز ماؤں تک پہنچ گئی ماؤں کو پتا چلا کہ وہ آئی ہے تو مائیں بھی پردے سے تھوڑا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں کیوں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جی کہ مہاجرہ ہجرت کر کے آئی ہو اس نے کہا اللہ مسلمان ہونے آئی ہو لا مسلمان ہونے کی نہیں آئی اور ہجرت کر کے بھی نہیں آئی تو آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی کسارا نے کہا میں مدد لینے آئی ہوں میری ہیلپ کریں آپ نے فرمایا کیا مطلب مدد لینے کا اس لیے مدینہ منورہ میں جو لوگ آتے تھے تو یا تو مسلمان ہونے آتے تھے یا لڑائی بڑائی کرنے کے لیے آتے تھے تو لڑائی والے جو ہوتے تھے ایک آدمی نہیں آتا تھا سو آدمی ساٹھ آدمی ستر آدمی ڈیڑھ سو آدمی ہتھیار لے کر آتے تھے مطلب یہ لوگ لڑنے آئے ایک آدمی لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا وہ کسی اپنے ذاتی غرض سے آتا تھا پر ایک عورت لڑنے کے لیے آئے گی تو آپ نے اسی لیے ہجرت کا کہا ہجرت کر کے آئی ہو کرنا مسلمان ہونے آئی ہو کرنا تو کیوں آئی ہو ایک مدد لینے ہو تو آپ نے فرمایا کیا مدد چاہتی ہو اخلاق تو کیا مدد چاہتی ہو یہ کہا حضرت جوانی تھی اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا آواز میری ساتھ چھوڑ دیا اور جو میرے کسٹمر تھے یعنی جو گانا سنتے تھے میرا اور مجھے پیسہ دیتے تھے ان میں سے تو اکثر مدر میں مارے گئے اور جو بچے کچے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے بیٹھے ہیں سارے جو بچے کچے تھے وہی اب میرا دھندا تو ہو گیا ٹھنڈا مکہ خالی ہو گیا بھائی یہ لوگ یہاں آ گئے اور وہ بدر میں مارے گئے تو میں اس لیے آئی ہوں کہ اب میرا دھندا پانی کم ہو گیا تو آپ میری کچھ مدد کریں کچھ پیسہ دیں یا تو آپ نے کیا جواب دیا یہ ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح بالکل صحیح اور آپ نے جملہ کہا میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا یعنی تیری مدد کے لیے مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا میں جو ہے تیری مدد ضرور کروں گا اور میں ان بہادر کو میری بیٹی کو سب کو میں کہوں گا یعنی آلو فریش تو میں سب کو کہوں گا بھی سارا کی مدد کرو سکتا آپ نہیں بیٹھے بیٹھے کہاں سارے کی مدد کرو بھائی مسلمان تمہیں کچھ نہیں کرنا لیکن میرے خاندان والے جو ہیں سب کو تم سارا کی مدد کرو سارا کی مدد کرو سارا کی مدد کرو بھائی لام حضور نے جو چادر بچھا دی ڈالو تو کسی نے کھجور ڈالی کسی نے سونے کی مالی ڈالی کسی نے درہم ڈالا کسی نے درہم اور سارا کھڑی ہوئی رو رہی کیا معاملہ کر رہے میرے ساتھ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اور جب لے لیا سارا تو دیا ان کا سارا جاؤ ہم تمہیں یہ اخلاق تھے آج یہ اخلاق ہے ہمارے پاس یہ نہیں کہا تو چلے جائے یہاں سے تو کیوں آئی تو گانا گاتی تھی اب مدینہ میں کیوں بھی نہیں بنتا ایک صحابی سے بدری تھے ان کے تعلقات سارا تھے زمانے جہری یہ بدری تھی جب سارا نکلنے لے مسجد بدرتے سے تو میں بولتا نے کہا سارا کہاں ٹھہری ہے کہاں ٹھہری ہے سارا نے کہا فلاں جگہ ہوں میں کہا میں آتا ہوں بہت پرائیویٹ بات کرنی ہے تج سے یہ کہ ہاتھ میں بولتا یہ بدری تھی یمن کی ان کا کوئی رشتے دار رشتے دار ہی نہیں جیسے بلال کہ بلال کا کوئی رشتے دار نہیں ماں نہیں باپ نہیں مسجد یعنی ہرمین میں بھائی نہیں بہن نہیں آئے ہرشا سے رہے یہاں پھر یہاں شادی ہوئی پھر شام چلے گئے شیر رومی ان کا کوئی رشتے دار نہیں کہ جہاز میں معمار تھے شیر رومی پانی کے جہاز میں وہ جہاز ڈوبا جہاز ڈوبا بھی شعر رومی تیرتے تیرتے جدہ پہنچ گئے جدہ پہنچ گئے پھر وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ میں کوئی قریب میں بستی ہے لوگوں نے کہا یہ مکہ قریب ہے اچھا تو وہاں سے پیدل آ کر مکہ ہے تو وہاں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے سلمان فارسی فارسی ہے اسی طریقے سے ہاتھی دین کتنے ہی بنتا یہ یمن سے آئے ان کی کوئی رشتے داری ہی نہیں تھی لیکن سارا کے گانے زمانے میں جانے سے بہت سنتے تھے پیسے بہت دیتے تھے یمن لوگ تاجر ہوتے ہیں یمن لوگوں میں تجارت سماتا ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہاتھی سے ملتا سارا کہاں ٹھہری ہو پہچانتی تو تھی جگہ پھر میں آتا ہوں بہت پرائیویٹ کام ہے ہاتھ بھی نہیں بنتا پہنچ گئے وہاں کچھ ایک پرائیویٹ خط دے رہا ہوں یہ خط مکہ والوں کو دے رہا اور کچھ کرنا نہیں اور چوٹی میں بات دینا کہ چھپا دینا مکہ میں دے جانا مکہ کے جو چودھری ہے ان کو دے جانا ٹھیک اب حاتم بن بلتا تو آ گئے گھر پر سارا روانہ ہو گئی مکہ اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی یا یو منو لا تفید وحدی وحد وکم اولیا یہ آیتیں نازل تو اس نے فرمایا بھائی وہ سارا کام وہ کہا حاصل ہو تو گئی کہ نہیں نہیں نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی دلی جماعت بناؤ دلی جماعت بناؤ پکڑو اس کو ان کو پکڑو اس کی شکایت آسمانوں سے آئی ہے اس کو پکڑو دل میں نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق سے رہو بد اخلاقی نہیں کسی کے آپ مت ڈھونڈو اچھائیاں دیکھو ایب نہیں دیکھے جاتے کہ اب وہ پردہ ڈالا جاتا ہے کون تیار ہے جانے کے لیے ہر میں تیار ہوں حضرت نے عباس سے کہا میں تیار ہوں مقداد نے کہا میں تیار ہوں لیکن صاحب کی جماعت بن گئی اور جماعت بن کر کہا جا جاؤ اسے پکڑ لاؤ اب وہاں جا کر اس کو پکڑا تیرے پاس خط ہے سارا خط دے میرے پاس نہیں ہے تیرے پاس ہے آسمانوں سے خبر آئی ہے خط دے میرے پاس نہیں ہے نا دیکھو ہم لیں گے ہم نے تجھے یہاں پکڑ لیا ہے ہمیں خط چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اچھا دیتی ہوں آپ لوگ ذرا منہ اس طرف کرو اب منہ اس طرف کیا تو صحابہ نے آپس میں کہا یار ہم منہ اس طرف کریں گے بھاگ جائیے نے کہا پیچھے پیچھے بھاگو گے یہ بھی تو ہے نا کہ بھاگ جائیے گی تو پیچھے پیچھے بھاگو گا عورت کے پیچھے پیچھے سٹنگ کر کے جو ہے وہ خط لیا جب خط لیا روانہ ہونے لگے تو ایک شادی نے کہا کھول کے یہی دیکھ لو وہی خط ہے کہ نہیں کہیں دوسرا کاغذ دے دے گی تو یہی دیکھو میں نے حضور کے پاس جا کر دیں گے خط تو حضور کہیں گے اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ تو فوراً وہی ہار کے دیکھا لکھا ہوا تھا تو نیچے دستخط کے ہاتھ بھی بھی بولتا دستخط صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر بیٹھے تو اب دلی نے جا کر خط کیا تو چونکہ آپ تو امی تھے آپ نے کہا پڑھو تو اس میں لکھا ہوا تھا مکہ والوں کے نام کہ بھائی دیکھو ہماری فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے ہم لوگ آ رہے ہیں ذرا میری بیوی بچوں اب ہمارے مشورے کا راز لکھ دیا تھا بہت بڑا جرم تھا کہ ہمارے مشورے کا راز لکھ دیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے برمان بولا شرا والوں کو تو شرا میں کون تھے ابو بکر عمر عبد الرحمد یہ سب بڑے لوگ تھے بلاؤں سب کے سامنے خط حضرت عمر کا کیا کہنا وہ تو فوراً جو ٹینشن میں آ جاتے تھے نا اگر مرد اختلا ہوا رسول اللہ آپ مجھے حکم کریں میں قتل کروں آپ نے فرمایا نہیں بلاؤ ہاتھی میں نہیں بولتا ہاتھی میں نہیں بولتا ہے نے فرمایا یہ خط تمہارا ہے ایک تو ایک دم سے چوک گئے ہاں میرا ہے دستخط آپ کے ہیں ہاں دستخط بھی میرے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ تم نے خط کیوں لکھا یعنی ہمارا رات کیوں لکھا تو ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں حضرت آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میں وضاحت کرتا ہوں مگر بولیے یہ مجھے حضرت میں بالکل ایک لفظ میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اصل میں ایک مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے میرے بھی بچے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا یہ مکہ والوں پر احسان کر لوں یعنی ان کو خبر دے دوں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور تو اس احسان کی وجہ سے میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں یعنی ہم لوگ جو داخل ہوں گے فتح مکہ میں تو کوئی مارے گا نہیں یعنی وہ لوگ تھوڑا سپورٹ کریں گے بچائیں گے میری بیوی بچوں کو میں نے اس لیے کیا ہے ویسے میں اللہ رسول کے ساتھ میرے کوئی عداوت نہیں ہے اب یہ جملہ جب کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نہیں یہ تو بہت بڑی غداری ہے یہ آپ مجھے حکم کرو نہ قتل کرو آپ نے فرمایا عمر جلدی نہیں کرتے یہ بدری ہے بدری اور بدر والوں کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے یہ اخلاق جری اتنا عبداللہ ہے حضور خطبہ دے رہے بڑا آدمی ہے ہے زیادہ حضور نے دیکھا کہ کہ آئے حدیث شریف میں آتا حضور سر تو خود چلے اور اپنی چادر لے کر حضور نے بچھائی ہمارے شریر میں مسافہ نہیں ہوتا تھا ہم جو مسافہ کرتے ہیں یہ مسافہ ہمارے شریعت میں نہیں تھا یمن والے آتے تھے اور آپس میں مسافہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یمن والے آ کر مسافہ کرتے ہیں تو حضور کو مسافہ بہت پسند آیا اس پر حضور نے مسافر کی فضیلتیں بیان کی یہ مسافر کی ابتدا ہو ہے کہ شریف میں مسافر نہیں ہوتا تھا آخر تک لیکن یمن والے جب مدینہ میں خوب آنے لگے اور قافلے آنے لگے تو ان کی عادت تھی یمن کی آپس میں مسافر کرنا بیٹھنا ایک معانقہ کرنا اس سے پیار بڑھتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں تو حضور صلی اللہ نے مسافر کی فضرتیں بہن تو ضرور ابن عبداللہ آئے حضور نے اپنی چادر بچھائی تو ضرور ابن عبداللہ کھڑے رہے آنکھوں میں آنسو آئے اور مشرق ہیں آنکھوں میں آنسو آئے ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی حضرت یہ چادر کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھوں اس چادر کا درجہ بھی میرا سر ہے اور ایک جملہ کہا اشد اللہ الہ الا اللہ واشد اشد اللہ کر رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول اس لیے دلوں کی صفائی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سمندر فرمائے کہ ہمارے دل صاف ہوں گے تو اللہ ہمارے دل کی دنیا کی رہبری کرے گا ہمارے دل میں اللہ ڈالے گا اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں نے الماری میں سے ان کی کتابیں ان کی کاپیاں نکالی ان کے تجزیل کے بعد میں اور پھر نکال کر میں نے کہا تو ایک کاپی میں پینسٹھ خواب تھے جو خود اپنے ہاتھ سے لکھے تھے اور تاریخ کے ساتھ جناب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا اور حضور نے کہا جماعت فلاں جگہ بھیجو آج جناب کو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور نے کہا کہ انڈونیشیا جماعت بھیجو اور مستور پینسٹھ خواب اب تک میرے پاس محفوظ ہے اور کچھ خواب میں نے بکھرے موتی میں بھی لکھ دیے لیکن کچھ خواب راج کے تھے وہ بکھرے موتی میں نہیں لایا کچھ خواب راج تھے تو بکھرے موتی میں نہیں لایا لیکن جو خواب ایسے تھے کہ جس میں کوئی راج نہیں تھا وہ بکھرے موتی میں لے آئے تو عالم اللہ فی تم خیرا یہ تو تم خیرا تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں حضرت عمر کا زمانہ ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی آپ لوگ فکر مت کرنا ساڑھے آٹھ بجے مجھے مولانا مولانا عمران صاحب نے کہا ہے کہ دعا کے ساتھ بیان ختم کرنا ہے میں انشاءاللہ شاء ساڑھے آٹھ بجے پورا کر لوں گا ٹینشن مت لینا لیکن بات دھیان سے سننا بار بار ایسے موقع ملتے نہیں ہیں بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو خاص دیکھنے والا کون ہے حضرت علی زمانہ ہے کس کا حضرت عمر کا تو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی نے خط دیکھا یہ میں دل کی صفائی پر کہہ رہا ہوں دل کی دنیا کو صاف رکھو نفرتوں کو مٹاؤ محبتوں کو بڑھاؤ نفرتوں کو مٹاؤ یہ ہمارے نمبر نفرت بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ ممبر نبی کے نمبر ہے یہ محبتیں بڑھانے کے لیے اس امت کے لیے نبی نے دعائیں مانگی اس امت کے لیے نبی رویا ہے قربانیاں دی ہیں مہینوں تک کھانا نہیں ملا چنا نہیں جلا ہم ہیں ہمارے لیے آخر اخر میں کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ سے پکا کروا رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا جب جواب دینا آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا پھر اردو کو اطمینان ہو گیا یہ محبت کی علامت ہے لیکن یہ چیزیں کب وجود نہیں آئے گی دل کی محرابوں میں ایمان کا نور داخل کرو اللہ سے کہو اے اللہ میرے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر ہاتھ دیکھنے والے ہیں حضرت علی اور دور ہے حضرت عمر ہاتھ کیا دیکھا حضرت علی فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھانے کے بعد جب حضور فارغ ہوئے تو ایک لڑکی داخل ہوئی کچھ کھجورے لے کر اور سامنے رکھ دی حضور کے اور حضور سے کہا کہ کھجور آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیجیے تو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم کرنی شروع کی ایک دو تین چار پانچ دی سب کو تو آپ پہلے کہتے تھے کہ مجھے بھی ایک دی جب مجھے ایک دی میں نے کھائی کھجور مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا ضد یا رسول اللہ یعنی ایک مجھے اور دیجیے بس میں نے ایک مانگی تو حضور نے دی نہیں لیکن وہ مسجد نبی میں اذان ہوگی یہ تو ہر جگہ رہے تھے خاتمے پہ فجر کی نماز پڑھے تو اس سے اس کی نماز ادا نہیں ہو جاتی خاتمے اگر کوئی جو ہے شادی کر لے تو شادی نہیں ہوتی سمجھ گئے ہمارے پاس لوگ ایسے سر پھر بہت آتے ہیں تو میرا لڑکی سے خاتمے میرا نکاح ہو گیا تم مجھ سے میری بیوی بن گئی کہ نہیں میں نے خاتمے باتیں کرتے رہی ہو ہمارے حضرت الحمد اللہ بیٹھے ہوئے ہمارے ابا بیٹھے ہوئے اور پھر جو ہے ایک آدمی آیا میواز کا اس نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھ کو خلافت دی تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا خواب میں بیٹھ کرتے رہی تھے یہ حضرت نے فرمایا تو تو خواب میں نماز پڑی اور ایک کھجور دی حضور نے بس دوسرے مانگی لیکن آزاد ہو گئی آپ کھل گئی فوراً حضرت علی نے وضو کیا وضو کر کے نماز کے لیے مسجد نبی میں پہنچے حضرت عمر علی المومنین تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے حضرت علی نے نماز پڑھی جہاں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا جسے ایک گھنٹے پہلے دیکھا تھا خواب میں اب میں دیکھ رہے وہی لڑکی آ رہی ہے حضرت علی نے کہا ہاں ارے اسی کو خاک میں دیکھا تھا اور اس سے کھجورے رکھ دی اور کھجورے رکھنے کے بعد یہ کہا کہ امیر المین یہ ہے مسلمانوں کے لیے تقسیم کرو تو حضرت عمر نے کھجوریں تقسیم کرنی شروع کی جی حضرت علی کہتے ہیں میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا جب میری باری آئی تو حضرت عمر نے مجھے ایک کھجور دی تو میں نے کہا ضد یا امیر المنی امیر المومنین ایک مجھے اور دیجیے تو حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر یوں کہا کہ علی رات کو حضور نے کتنی کھجور دی تھی تجھ کو علی دھیان سے دیکھ رہے ہیں کبھی نے میں نے تو خط اسے کو بیان ہی نہیں کیا آج کل عام طور پر آدمی خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی مٹی والی ہور کو سناتا ہے آنا میں کبھی سنانا نہیں چاہیے عورتوں کا خواب ان افسر نے لکھا ہے عورتوں کا خواب سنا ان کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے فتوا جلدی دے دیتی ہے تعداد جلدی دے دے گی وہ نہ مطلب آس ہے وہ نہ مطلب آس ہے وہ نہ مطلب آس ہے تو مستقل ہے آپ کا تو ہم پہلے کہتے تھے کہ میں نے کسی کو کہانی میں نے خواب دیکھا میں آ گیا گئے میں رسمی میں تو ہم عمر کیا کہہ رہے ہیں یعنی رواج کے الفاظ کیا ہے لو زیادہ زدناک لو زیادہ زدناک حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے خواب کسی کو بیان نہیں کیا آپ کو کیسے پتا چلا تو آخر میں حضرت عمر نے ایک جملہ کہا یا علی بل یہ قلبہ جس کے دل میں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے اس لیے دلوں کی صفائی رکھو حسد یہ نہیں زبان کی حفاظت کرو آپ کو محبتیں پیدا کرو اور میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں ایک ہدیہ اسے زندگی بھر کے لیے پابندی جی سے مضبوط سے پکڑ لو یہ میں نہیں دے رہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدیہ ملا ہے عام طور سے لوگوں کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت سنت موقع ہے سیدھا سیدھا مسئلہ ہے تین نماز ویکر ہے یہ بھی سیدھا سیدھا مسئلہ ہے پھر آخری رات میں تحجد کی نماز ہے تو یہ جو نماز بتا رہا ہوں اس کا تیرے پاس سنت سے کوئی تعلق نہیں تین رکعت وکر سے کوئی تعلق نہیں آخری رات میں تحجد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سب سے الگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد اس طریقے سے سنت کے بعد بکر کے بعد سے پہلے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے یہ شرط ہے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ دو دو رکعت کر کے نہیں چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو ان چار اس چار رکعت پڑھنے کا اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے جیسا کہ گویا اس نے شب قدر میں چار رکعت پڑھی کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کا معمول تھا اور یہ روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن جتنے راوی ہیں اتفق العلماء خا رواج صحیح اعلیٰ شرط بخاری اور مسلم یہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے لیکن یہ روایت جو ہے یہ بخاری مسلم کے شرط پر پوری اتر گئی ابن جبیر عبداللہ جدید عباس عبداللہ ابن مسعود رات کو جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے عشا کی تو ایک دوسرے کو پوچھتے تھے ارے بھی وہ شب قدر والی چار رکعت پڑھنی نہیں پڑی یاد دلاتے تھے تصدیق ارے ہاں بھول گیا ان کا گھر جا کے پڑھ لینا معمول تھا پڑھو گے انشاءاللہ بھائی یہ بہترین ہدیہ یہ تو حدیث میں ہے لیکن اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اہل کا تجربہ ہے کیونکہ شب قدر کا ریٹ ہی الگ ہے آپ سمجھیں گے شب قدر کا ریٹ ہی الگ ہے تو فرمایا کہ اس کا اچھا ہماری جو چار رکعت ہوگی کوئی ایسی تو نہیں ہوگی تو پہلی رکعت تو سورہ بکارا پڑھیں گے ہم دوسرے رکعت میں سورہ علیہ عمران پڑھیں گے بھائی تیسرے رکعت میں سورہ نساء ہم تو کلیا القافر کل و اللہ والے ہیں رب بلنا زیادہ زیادہ لے لگے گا کتنا دو منٹ تین منٹ چار منٹ اگر بہت خوشی خوشی کے اندر کس نے پڑھا تو پانچ منٹ پانچ منٹ میں اگر شب قدر کی نماز کا سواب ملتا ہو تو کیا برا ہے بھائی پڑھو گے ان شاء اللہ تو معمول تھا ایسے ایک دوسرے میں آپ کو کیا بتاؤں اب تو ہمارے زمانے میں دور نہیں رہا ورنہ سلف مرد کا معمول تھا ان کے گھروں میں تختیاں لٹکاتے تھے اور لکھتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی اتنا دیکھ کر بھی سے بچ جاتا ہے جمع بناتے تھے جمع کیسے جمع بناتے تھے کہ بھی جو آدمی چالیس دن تک تبدیل اولا کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں جہان برات کا سے برات کا وہ جمع بناتے تھے اپنی کیا جماعت بناتے تھے جگہ کے ساتھ بھی جمع بھائی روزانہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے تذکیر اور اگر کوئی غفلت میں رہ گیا ارے باعث تو نہیں تھا ہاں میں نے محلے کی مسجد میں پڑھ لی تھی بھائی ساتھ پڑھیں گے ایک دوسرے کا اور چالیس دن کے بعد پھر دعوت کرتے تھے کہ الحمدللہ دو ہدیے مل گئے ہم کو وہ جماعت بناتے تھے آپس میں ان کی جماعت بھی ہوتی ہے آج ہمارا دور ختم ہو گیا اب جیسا جیسا دور چلے گا چلے گا میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کرے گا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہنے کے بعد ایک جملہ اور فرما تھے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے اور فرما دے دے کا کام کرو گے تو نعمتوں کی دھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بندا باندھی اللہ دنیا میں کرے گا اگنا سے اگنا درجے کا جو جنتی ہوگا جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے جو ریسپشن میں ہوگی ویلکم کہنے کی چالیس سال تک دیکھتا رہے گا کتنے سال بھائی پر یہاں تو چالیس سال نہیں وہاں تو چالیس سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے اس کی گردن دیکھ رہا ہے دل دکھائی دے گا دل دل اور دل میں شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی جیسے پانی ہوتا ہے گلاس میں پانی میں دکھائی دیتا ہے آدھا گلاس ہے پاؤ گلاس ہے پونا گلاس ہے دکھائی دیتا دل دکھائی دے گا دل اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو زبان نہیں زبان نہیں زبان تو ضرور بولتی دل دل میں زیادہ جائیں گی اس سب سے قلبت کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سب سے قلبت چالیس سال تک آپ کے یہ کنزم لوگوں میں آپ باہر چلے جائیے اور آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے آپ جو صرف چالیس منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھیں آپ انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا کر رہا ہے کھڑا کھڑا اور وہاں چالیس سال تک ابھی شریف میں آتا دیکھتا رہے گا جب چالیس سال پورے ہو جائیں گے تو پکار کر کہیں گی یا آپ میں میں اللہ اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے چالیس سال تو انہیں دیکھنے میں گزار کیے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں مجھے بھی دے اب گردن اوپر کر کے دیکھے گا گردن میں تکلیف نہیں ہوگی آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا چالیس سال اس کو دے گا اسی سال ہو گئے اب بائی طرف والی ہوں کہے گی کہ اللہ کے بندے تو نے اسی سال کو دیکھنے میں گزار دی میرا بھی تو ہر گئی اب بائی طرف والی کو دیکھ رہا ایک سے بیس سال خالی دیکھنے میں گزرے گی ستر بہتر سے اللہ نے کیا کرایا تھا یہ ادنا سے اتنا کر کے چلنے اور وہ دنیا کی بیگم جیسی نہیں دنیا کی بیویوں کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا لیا برقع چلی میں کے تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتے میں ہوں نہ اس کی کوئی ماں نہ اس کا کوئی باپ میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لئی صلاح اب بلر اب ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں گے کرے گی دے دے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور ہے نعمتوں کی مسئلہ دار بارش اس دین کی وجہ سے اللہ جنت میں کرے گا اللہ تعالیٰ خود ہمارا مہمان اللہ اللہ میزبان ہم مہمان ہوں گے بتاؤ کتنا مزہ آئے گا اللہ کے اللہ تعالیٰ جبریل جبریل سے کہیں گے جبریل اپنا دسترخوان لگا میرا دسترخوان اور اعلان کر جنت میں مردوں کی دعوت ہے عورتوں کی نہیں اپنی بیویوں کو جا کر سنانا مت ناراض ہو جائیں گی مردوں کی دعوت ہے مردوں کی رجال کا جو ہے رجال مردوں کی دعوت ہے سارا اعلان ہوگا مردوں لوگ آ جائیں میدان میں مردوں لوگ آ جائیں میدان میں ان شاء اللہ آئیں گے دعوت میں ان شاء اللہ میں کہو ان شاء اللہ اب دسترحال لگے گا سب بیٹھ جائیں گے دسترحال پر جبریل بھی کھڑے کھڑے پوچھیں گے اللہ پاک سب تیرے بندے آ چکے ہیں کیا ویرائٹی رکھو تو اللہ تعالیٰ وہیں سے کہیں گے سب کی ہو انہیں پھل کھلاؤ پھل جنت کی دعوت ہے پہلے پھل آئے گی اور پھل بھی کٹے ہوئے نہیں سابق پھل ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے کاٹ کے پھل رکھتے ہیں کاٹ کے نہیں رکھے جاتے ہیں اربوں کے یہاں سابت رکھتے ہیں خود کاٹے گا ہاں سربو آپ کو کاٹنا پڑا جاتا مہمان بچارا کہاں کاٹے گا لیکن کافی پھل جو ہے بالکل ہو اب پھل کھائیے اللہ تعالیٰ پھل کھا چکے ہیں آپ وسو ہوں اب انہیں جوس پلاؤ دوسرے ورائٹی جوس اللہ باغ جوس بھی پی لیا آپ اب اینا ہوں اب کھانا کھلاؤ کھانا بھی کھا لیا اللہ باغ کھانا کھا لیا آپ کہا بخصو ہوں ایک ایک جوڑا حجمی میں پیش کرو ایک نقیم کی وہ جوڑا ہوگا ایک ڈوری کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے اللہ پاک میں نے جوڑا بھی ہدیہ نہیں لیا اب تو اللہ کہیں گے آپ فیرو ہم خوشبو دو وہ خوشبوئیں دنیا کی خوشبو جیسی نہیں ہوگی پاؤ تو شیشیاں چھوٹی چھوٹی کہ جیسے رکھو ان گی اتنے بھی گر جائے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کنٹر اور اس پہ لکھا ہوگا مینر رحمان الا عباد الرحمان مینا رحمان الا عباد الرحمان اللہ کا میں نے انٹرویو دے دیا اب اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کب ان سے پوچھو کیا تمنا ہے جبری علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آفر کر رہے ہیں بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری تو ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے مشورہ تو وہاں بھی ہوگا سمجھ میں آئے ہاں دیکھنا ہے آپ کو حدیث سے ملے ہم تو مشورہ کریں گے علماء علماء کیا تملنگ یہاں مستقل ہو ہماری مخلصی خالی بخاری مسلم پڑھنے والے بھی بخاری میں اس زمانے میں کیا متقل ہو سال ہی اب وہاں مشورہ ہوگا مشورے بات طے ہوگی ہر چیز مل گئی لیکن ابھی ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے جبریل اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا یہ بندے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فورم کہیں گے یا جبریل ارفیل حجاب میرا پردے ہٹا حدیث میں آتا ہے ستر ہزار نورانی پردے ہٹائے جائیں ایک پردہ ہٹا دوسرا پردہ ہٹا جب ستر ہزار نورانی پردے ہٹائے جائیں گے اللہ کو ہم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے بتاؤ کتنا مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ دیکھتے کہیں گے السلام علیکم یا اہل کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے اگر جنت میں موت ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلام جب کرتے تو اتنی خوشی ہوتی آدمی کو وہ آدمی کے کلے پھڑ جاتے اللہ تعالیٰ کہیں گے السلام علیکم یا حضر جنما اور جنت والوں سلام علیکم تو اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے ہم وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے جواب میں کیا کہیں گے اللہ عمان کا سلام ومین کا سلام تبارک آر الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مانگو کیا کیا تمنا ہے تمہاری اللہ پاک جنت داخل کیا ہے تمہیں نکالنا مت اللہ کہیں گے نہیں نکالوں گا اللہ پاک اب تمہیں ناراض نہیں ہونا اللہ کہیں گے میں ناراض ہوتا تو تمہیں تھوڑی داخل کرتا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک تھوڑی آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے ایک یہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے اللہ کہیں گے قریب آ جاؤ اب جب قریب سامنے بیٹھیں گے کرو چلو اللہ کا جتنے جنت ان کو تھوڑا پیچھے دھو ہم کو پرائیویٹ بات کرنی ہے اللہ کہیں گے کرو تو اللہ قریب ہوں گے کہو کیا کہتے ہو وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت میں بہت شرم آتی ہے کہ کیوں شرم آتی ہے میرا شرم اس لیے آتی ہے کہ ہم جہنم کا مزہ چک کر آئے ہیں اور آپ کا قانون ہے کہ جہنم سے جو جنت میں آیا ایک تختی لگی رہتی ہے تو آپ نے تختی لگوائی ہے اس کو لکھا رہتا ہے جہنم میں جا کر یہ پھر جنت میں آیا ہے تو اللہ کا جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں لوگ تختیاں دیکھتے ہیں پوچھتے جہنم کیسی تھی وہاں کے صاف کیسے تھے تو اللہ کو بڑی شرم آتی ہے آپ ہماری تختیاں ہٹوا دو تو اللہ تعالیٰ وہاں اعلان کریں گے ان کی تختیاں ہٹاؤ یہ تختیاں وہاں ہٹیں گے اب اللہ تعالیٰ آخر میں خط بھیجیں گے اب تو وقت برا ہو رہا ہے میرا مرد نے آپ کو خط سنا تھا اللہ تعالیٰ خط بھیجیں گے آخر میں کیا لکھا ہوگا اس خط میں آخر میں لکھا ہوگا رحمانحمان رحمان کی طرف سے یہ خط ہے رحمان کے بندو کے نام اور اس میں آخر میں لکھا ہوگا اللہ قدیم تقل تو صفتی کن الیکم آج میں تمہاری طرف میری صفت کن کم کو منتقل کر رہا ہوں دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا میں امریکہ میں تھا اینجلس میں تو جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان اردو میں کرنا بہت مشکل بنگالی میں کرنا اور مشکل گجراتی میں کرنا اور مشکل لیکن سب کو سمجھانا پڑتا ہے نا اس چیز محاورے کے اعتبار سے اور عربی میں کرنا بہت آسان قرآن قرآن کے آیا پڑھ لو حدیث سے پڑھ لو تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا عربوں کا لاس انجلس میں اور سن فرانسسکو کا قصہ ہے لاس انجلس کا لیکن ہے امریکہ کا قصہ میرے قریب میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے فلسطین تحت تو میں بیان کر رہا تھا تو میں نے وہاں کی جنت کے گانے سنائے کہ جنت میں گانے کیا ہوں گے ہوئے کیا گانے گائیں گے وہ میں نے اپنی میں سنائے تو بڑی نے جو تھے وہ کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے زور سے ماشاء اللہ بول رہے تھے کہ میری آواز کے ساتھ ان کی آواز میری آواز سے بھی اونچی جا رہی تھی مجمے میں تو میں نے بڑی نے سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت میرا بیان نگلو اگلو مت اب تھے بڑی عمر کے اب دوسرے میں نے حجی سے کرنے کرنی شروع کی پھر سے انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا تو آربو نے کہا کہ شیخ ان کو سمجھاؤ یہ ڈسٹرب ہوتا ہے میں نے کہا بھائی کبھی کبھی باسی کڑی بھی ابال آ جاتا ہے کرنے دے ان کو ہم ان کے بعد میں نے کہا تم میری سنو ان کی بھی سنو اب پتا جنگل میں جانا ہی نہیں جانا بھائی اب آپ کو عورتوں کے خدمت فضل بیان دوں یہ حدیث بہت لمبی ہے میری کتاب کی فری ہے جلد پانچ میں دیکھ لینا جلد پانچ میں میں نے جنگل کا مضبوط بیان کیا ہے لکھا ہے جنت میں کار لڑکیوں کی بارش ہوگی جنت کی کھجور بارہ ہاتھ لمبی ہوگی ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی اب جب جنت کے اللہ کا دیدار ہو گیا اللہ سے بات ہو گئی اب ہم جب نکلیں گے اپنے گھر پر جانے کے لیے لمبی حدیث کو مختصر کرنے کو بتاتا ہوں ہر جنتی مرد کیا سوچے گا یہ سوچے گا کہ آج تک گھر پر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے اور چھیڑنے کیا ہے یہ کو اللہ نے ہمارا کتنا احترام کیا ہم کو میدان میں بلایا تم عورتوں کو نہیں بلایا یہی خیال سمجھے تو زیادہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ دل میں اب جہاں اپنے محل میں پہنچے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عام آدمی اگر محل کے باہر پہنچا تو جنت میں مصیبت بجے گی لیکن عام موسیقی اور گھر والا آدمی اپنے محل کے دروازے پر پہنچا تو خاص قسم کی موسیقی بجے گی جیسے رنگ کون رکھتا ہے بیوی کا میسج آیا تو رنگ کون سنتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بیگم کا میسج پارٹنر کا میسج آیا تو رنگ سمجھ کے سمجھ جاتا ہے کہ پارٹنر کا ہے اور اسی طریقے سے عام میسج ہے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا واٹس ایپ کا سبق آتا ہے وہ میسج جب آتا ہے تو ہمارے بچے کہتے ہیں سبق آ گیا سبق آ گیا سبق آ گیا وہ ہم نے رنگ الگ رکھ رکھی ہے تو بچے خود کہتے ہیں کہ مولانا کا سبق آ گیا مولانا کا سبق آ گیا سبق پہلے سنو سبق پہلے سنو تو اسی طریقے پر جنت میں بھی جہاں جنتی جو خود گھر کا مالک ہے وہ کھڑا ہوگا تو یہ اس کی رنگ الگ بجے گی اندر موسیقی الگ عام آدمی آیا تھوڑا دروازہ کھولیں گے شہر آیا بیگم خدا کے دروازہ کھولیں گی اب بیگم نے دروازہ کھولا دونوں میاں بیوی نے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے دونوں داخل ہو رہے ہیں اور یہ میاں کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ نے تو ہمارا بہت احترام کیا بہت اکرام کیا تو بیگم کیا کہے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اتنا اکرام کیا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا تو بیگم کہے گی واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پھر اللہ نے یہ کیا جملہ کہے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر چٹکے لے گا ارے کچھ اور بھی تو اگل خالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتے کچھ اور بھی تو اگل تو وہ دنیا کی دیندار بھی کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا لیکن ہمارا اللہ نے اتنا ہی بڑا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کام اے میری بندیوں مجھے دیکھ لو میں تمہارا اللہ ہوں یہ زندہ روشنی کی ہے یہ تجلی کا جو جملہ حدیث میں آتا ہے نا اس سے مراد یہ ہے یہ تجلی رکھو اللہ تجلے کرے گا اب خالی ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں ہے حدیث جنت میں ہوروں کی اور دنیا کی زندہ عورتوں کی تھوڑی نوک جھوک بنی نوک جھوک لکھم لکھا نہیں مارا مارا نہیں دنیا کی رہے کہیں گے ہم افضل جنت کی رہے کہیں گے ہم افضل دنیا کی زندہ عورتیں کہیں گے ہم افضل معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حوروں سے ماں کا سبب و فضل کن تمہارے زور کی کیا وجہ تو ہورے کہیں گی اللہ بول ہمیں کے لیے حیض نہیں ہمیں نفاس نہیں ہمارے منہ میں بدبو نہیں کسی کو پیٹ سے ہم نکلی نہیں ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں ہمارے بالوں میں جوئے نہیں جب یہ تقریر کرنا شروع کرے گی تو دنیا کی جو دیندار عورتیں ہیں نا وہ کہیں گے اللہ پاک اللہ کہیں گے محلن محلن ٹھہرو ٹھہرو ابھی ان کے سنو محلن محلن ٹھہرو عورتیں کیا کیا نا بولنے کی محلن محلن ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو ابھی ان کے سنو ان کے سنو جب رہے پوری اپنی بات کہہ چکے گی اللہ جو کہیں گے ہل بقیہ ان دکن نشیا یا کیا تمہارے پاس کچھ بچی ہو کہیں گے کچھ نہیں بچا ہم نے سارا پیش کر دیا اب اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماں سبب و فضل کن تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ بھائی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی انہیں کیا پتا فجر کیا ہے ظہر کیا ہے نثر کیا ہے نظر کیا ہے اللہ باغ ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں ان حرود کیا پتا گرمی میں روزے میں کتنی قربانی دینی پڑتی اللہ باغ ہم نے سردیوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بزرگ غسل کیے ہیں انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اللہ کا ہم نے جو ہمارے شوہروں کو تیرے راستے میں بھیجا ہے ان حروں کو کیا پتا تو شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اسے کتنے قربانیاں دینی پڑتی ہے اللہ کا ہم نے جو بچے جنے بچے جننے میں جو تکلیف ہوتی ہے ان حروں کو کیا پتا اور اللہ کا ہم نے شہروں کے نخرے برداشت کیے چوچلے ان کو کیا پتا شہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں کہ شہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں حروں کو کیا پتا ساری بات جب کہہ چکی تھی تو میرے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اللہ اللہ اللہ کا مطلب فیصلہ ہو رہا ہے سنو اللہ سنو تو سارے کے سارے سنیں گے ساری جنت متوجہ ہو جائے گی اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں اور حدیث میں حضور نے فرمایا دنیا کی دیندار عورتوں کو ان حوروں کے مقابلے میں ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی جب دنیا کی زندہ عورت ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی تو پاگل ہوگا پاگل ہوگا جو حرو کے گھر بیٹھے گا بھائی حرو کے بھائی اللہ تعالیٰ جب اتنی زیادہ خوبصورت تو ماں ایسا کہتی تھی دنیا آلہ نشایا دنیا کی دیندار عورتوں حرو پر غالب آ جائے گی بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں دنیا میں اپنے شہروں پر غالب جنت میں حورو پر غالب اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی ارے بتاؤ تم ایک نسخہ بتا دو جنت میں جانے کا حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی دس مرتبہ سور اخلاق پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حاصل کے میدان میں اللہ کہیں گے یہ جنت کے آٹھ دروازے جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں جون سے لڑکی سے چاہے شادی کرے یہ حدیث ہے لیکن چونکہ علماء کا مجمع ہے علماء کو اشکال ہوگا کہ وہ نماز کے بعد کی سنتیں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے یہ جزی مسائل ہے جزی مسائل میں اشکال مت کرو یہ جزی مسائل ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں وضاحت کے ساتھ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ظہر کے بعد مثال دے رہا ہوں مغرب کے بعد عشاء کے بعد وہ سنتیں مقدم ہیں اس کو پڑھ لو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد فوراً پڑھو یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جتنا بھی تاخیر سے آپ پڑھ سکو میں بہت آسان کر کے کہتا ہوں پڑھو دس مرتبہ سر اخلاق فرض نماز کے بعد فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے کر کرو بتاؤ اتنا میٹھا مولوی ملے گا پور میں آپ کو اس میں کسی کو کوئی اشکالی نہیں کوئی اسکال کرے گا ہی نہیں بھی ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے پورا کر لو ختم ہو گئی بات بعد کل سلا سے مکتوبہ کوئی بات ہے دس بجے پڑھ لو گیارہ بجے پڑھ لو بارہ بجے پڑھ لو دو بجے زہر کی نماز ہے اس سے پہلے پہلے کر لو ظہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں اثر کا وقت آنے سے پہلے پہلے پڑھ لو اثر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لو مغرب بات نہیں پڑھ سکتے عشا سے پہلے پہلے پڑھ لو عشا بات فوراً نہیں پڑھ سکتے تھوڑا دھیان سے وہ سامد سے پہلے پہلے پڑھ لو اتنا تو آسان آدمی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پڑھو گے ان لیکن ایک بات بتاؤں شیطان کیا کہے گا بتاؤں شیطان کہے گا یار جائے گی رات ایک ہاتھی پچاس گھر لیے ملچا تو رات کو ایک ساتھ پڑھو گے بھی فضیلت نہیں ملے گی بعد والا جملہ ختم ہو جائے گا بعد سلا صلاح مکتوبہ ہاں اس لیے ایک ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو یہ فضیلت نہیں ملے گی وہ نماز کے بعد دوسرا وقت نماز نماز آنے سے پہلے پہلے پڑھ رہے تھا ہمارے یہاں بمبئی میں تاجر تھے بلڈر وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب پچپن سال کی میری عمر ہو گئی نماز سے بہت قضا ہوں میں نے کہا ادا کرو شروع کرو تو انہوں نے کہا مولوی صاحب کی ریتی تھا ہے کے کے مولوی صاحب کی ریتی تھا ہاں تو میری پنچاس ڈیٹ لگی جیسے سات وسپائر ڈیٹ لگی جیسے تھوڑا ماہر جیو نہیں آنا مطلب آسان نسخہ بتاؤ نا میری نماز مطلب آسان نسخہ کئی نہیں شروع کر دار سیڈیو آپ دوں تو موسیقی بات تھوڑی ہے سیبیو آپ شروع بولو تم اچھا موجودہ دو تین دن کے بعد فون آیا مول صاحب ملنا ہے بہت ارجنٹ کام ہے میں نے کہا مہنگی مسجد میں آ جاؤں عشاء کی نماز کے بعد میں تعلیم کروں گا صحابہ کی پندرہ منٹ ان شاء اللہ نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے وہ آئے بیٹھے مولوی صاحب ایک مشورہ کرنے آیا ہوں ان کا کرو تو عمرہ کے لیے چلا جاؤں میں نے کہا ہاں ہاں اچھی بات ہے

تو یہ بھی سوری اخلاق کے حساب کتاب ایسا نہیں ہوتا کہ عشا کے بعد پچاس ہوگا لو آدمی دوسری جگہ سے بتانے سے پہلے مطلب پورا کر لے کرو گے ان بھائی اچھا آج بیان ہو گیا لمبا کہہ رہے تھے معافی مانگتا ہوں معاف کر دو گے بھائی مجھے مطلب مجھے کہا گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے ختم کرنا ہے لوگوں کو جو ہے جانا بھی اپنے علاقے میں لیکن کبھی موقع بہت کم ملتا ہے لینے کا بات پوری کر لو ابھی تو میرا جنت کا بیان پورا نہیں ہوا ہے جنت کا بیان تو بہت لمبا ہے جنت کے پردے کیسے ہوں گے جنت کے کھانے کیسے ہوں گے میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جس کرم سے اللہ نے ہم کو اس مسجد میں اس میدان میں جمع کیا ہے اللہ ہم کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ راضی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ جمع کر دے ہم اب جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سب نکلو گے اللہ کے راستے میں بھائی ہاں۔ اللہ کے راستے ہمارے یہاں اجتماع ہوتے ہیں ہمارے یہاں مسجد جماعتیں بیٹھتی ہیں ہمارے یہاں کافی نقل و حرکت کرتے ہیں تو میں نام پہ کیا لکھوں بھائی اب نام لکھنے جائے گا وقت زیادہ ہو جائے گا بس ارادہ یہ کرواتا ہوں کہ سارا بندہ یہ نیت کر لے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے کہو انشاءاللہ اور مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے تو ان اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے اپنا جو شرائی نظام ہے محبت کے ساتھ بغیر لڑائی بڑھائی کی کسی سے کوئی لڑائی بڑھائی نہیں محبت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا جو ہماری بات سنے اس کا بھی بھلا نہ سنے اس کا بھی بھلا ہمارے یہاں لڑائی بڑھائی ہم نہیں کرتے بھائی ہماری بات مانے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو منواتے نہیں ہیں لیکن ہم کو اپنے پرانے طریقے سے کام کرنا ہے کرو گے ان بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لکا الحمد کلہو ولکا المن کلہو

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء معيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لا تجعل فينا ولا ولا ولا ولا منا معنا شقيا محروما يا يا يا ذا ذا ذا الجلال الجلال الجلال والإكرام والإكرام والإكرام اے اللہ ہمارے گناہ حکم آف فرما اللہ ہمارے خطاؤں سے دل بدل فرما اللہ پورے پٹن والوں کو قبول فرما ان کے مردوں کو قبول فرما ان کی عورتوں کو قبول فرما اور قرب و کی جو بستیاں ہیں ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما جتنا مجمع یہاں آیا ہے ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما اور جہاں جہاں ہماری دعا پر آمین کہی جائے تو ان کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما اور پورے گجرات والوں کو قبول فرما اور پورے ہندوستان والوں کو قبول فرما اور پوری دنیا کے لوگوں کو قبول فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں کو پردے ڈال دے ہمیں مستب الخیار میں شامل فرما دے تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے اے اللہ اچانک کا خیر جو ہمیں عطا فرما اچانک کے شرط تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں آسمان تک بھرے ہوئے ہیں اور اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں اے اللہ یہ امت پریشان ہے اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹا ہوا ہے ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا اس امت سے کب تک تو ناراض رہے گا اے اللہ یہ بزرگوں کی بستیاں ہیں کتنے تیرے بندے آرام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بدل فرما ان کے ہڈے ہڈے کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہماری زندگی گوبر جیسی ہے لیکن تو گوبر میں سے گلاب نکال سکتا ہے نکالتا بھی ہے ہماری گوبر جیسی زندگی سے گلاب والی زندگی بنا دے ہمیں تیرا پرواتا فرما دے کہ اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا ہم پر احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو یا ہمارے بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد پہلے ضروری نہ ہو اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو اے اللہ یہ ہاتھ جو سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں نوجوان عبادت گزار بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں حامل اپران بھی ہے ندیوں کے بارش بھی ہے یہ مجمع پٹن کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف ایک روپیے کی بھیڑ مانگے اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے اے اللہ ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھرتے ہماری جیلوں کو امن مان سے بھر دے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے یہ تیری بلندی کے خلاف ہے اے تیرے دلندی کے خلاف ہے تو آج ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اس بندش میں ضرور کر ہم جب اپنے گھروں پر جا رہے ہوں تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو تم لگوں کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا تو قادر مطلب ہے تجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے تجھے کسی کو پوچھنا نہیں ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے صالحین میں شامل فرما دے اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک سارے اولاد نے نصیب فرما جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان فرما ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے اے اللہ جن کے اور لڑکیاں ان کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو اے اللہ آفیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے مولا کریم آخر میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اور تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور اللہ جو جنت کلانے میں پریشان ہو ان سے تو ان کو پوری شفا عطا فرما جو جادو کلا میں پریشان ہو ان کو بھی شفا عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا آتا ہے اپنے کرم سے تو عطا فرما دے اپنے فضل سے عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری ہماری دعاؤں کو قبول فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے قبول فرما اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربنا رب رب العزت عما للہ العالمین دیکھیے بھائی مجمع بہت بڑا ہے مسافر کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے میں آپ کو سلام کروں آپ سلام کے جواب دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب میں صبح